پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کاروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے